قبول کریں اور چھینکنے والے کی چھینکنے پر جواب دیں اس سے پہلے عیادت المریض کے بعد میں یعنی بیمار کی بیمار پرسی اس کا طریق کیا ہے کیسے عیادت کی جائے وہاں جائیں تو کیا کریں اس طرح کے کچھ آداب میں نے ذکر کیے تھے یہ دوسری روایت ہے جس میں نبی علیہ السلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں پہلا حق یہ ہے کہ مسلمان تمہیں سلام کریں تم سلام کا جواب دو رد السلام ویسے سلام کرنا سنت ہے ایک روایت میں حضرت نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کی بنیاد پر تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے صحابہ نے فرمایا ضرور یا رسول اللہ بتا دیجئے وہ کیا چیز ہے کہ جس سے ہمارے اندر محبت پیدا ہو جائے تو حضرت نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السلام سلام کو عام کرو تم سلام کرو گے تمہارا دشمن بھی جو ہے ایک دن جواب نہیں دے گا دو دن جواب نہیں دے گا پانچ دن نہیں دے گا اس کا دل تمہاری طرف مائل ہو جائے گا کبھی نہ کبھی تو اس کے دل میں یہ آئے گا کہ یہ مجھے سلام کر رہا ہے اور میں اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں ایک دن آئے گا کہ اس کا دل بھی نرم ہو کر تمہیں جواب دے دے گا سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے سلام سے تعلقات پیدا ہوتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میری امت کی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ پہچاننے والوں کو سلام کریں گے دوسروں کو نہیں کریں گے یہ قیامت کی نشانی ہے آج ایسا ہی ہو رہا ہے پہچاننے والوں کو سلام کرتے ہیں دوسروں کو سلام نہیں کرتے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مالداروں کو سلام کریں گے غریبوں کو نہیں کریں گے آج یہ علامت بھی پائی جا رہی ہے کہ لوگ مالداروں کو تو سلام کرتے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ عوام کا حال تو چھوڑیے ہم خواصوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی غریب آتا ہے تو دو انگلی سے مسافے کرتے ہیں اور کوئی مالدار آتا ہے تو دو دو ہاتھوں سے معانقے کرتے ہیں یہ غلط طریق ہے غریب ہو یا امیر ہو ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے ہر ایک سے مسافر کا مسئلہ تو دیکھیے مسافر کا مسئلہ اتنا حضور سے ثابت نہیں ہے کہ بار بار مسافہ بار بار مسافہ اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ ثابت نہیں ہے لیکن سلام کا مسئلہ خوب ثابت ہے حتیٰ کہ مشکا شریف کی روایت ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال یہ تھا کہ یوں ساتھ چل رہے ہیں اور چلتے چلتے یہ بیچ میں دو تین درخت آ گئے تو کچھ صحابہ ادھر سے یوں نکلے کچھ صحابہ ادھر سے نکلے جب دوبارہ یہاں ملے تو پھر سلام کرتے تھے یہ سلام کا معمول تھا سلام سے محبتیں بڑھتی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عجیب واقعہ ہے قرآن کریم اس کو نقل کر رہا ہے کہ یہ مکہ والے یعنی جو مشرقین تھے جو مالدار تھے وہ حضرت کی خدمت میں ایک مرتبہ آئے اور یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یا رسول اللہ تو کہاں کہیں گے یا محمد انہوں نے کہا کہ محمد ہم تیرے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جتنے تیرے غریب ہیں نا یہ مسلمان ہوئے ہیں یہ بلال یہ سہیب اور یہ سلمان یہ سب غریب طبقہ ہے یہ یہ غلامی میں سے آیا ہوا طبقہ ہے یہ حقیر قسم کے لوگ ہیں تھڑ قسم کے لوگ ہیں ان کو نکال دیں تو ہم آئیں گے حضرت کے دل میں کچھ کچھ بات آ بھی گئی تھی کچھ حضرت کے دل میں اس طرح کا مسئلہ آ گیا تھا اور حضرت نے علیہ زب اللہ اللہ اس لیے یہ نہیں سوچ لیا کہ چلو میں ان کو اس لیے ہٹا دوں کہ میں ان کو حقیر سمجھ رہا ہوں اس لیے حضرت کے دل میں بات نہیں آئی تھی حضرت کے دل میں اصل میں یہ بات اس لیے آئی کہ حضرت نے یہ سوچا کہ دیکھیے اگر یہ تو میرے صحابہ پکے مسلمان ہے ہی بلال ہیں سہیل سب پکے ہیں اگر ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہتا بھی دیا تو کوئی حرض نہیں ہے لیکن یہ اگر میرے قریب ہو گئے مکہ والے جو مالدار ہیں جب یہ میرے قریب ہو جائیں گے تو اس صورت میں فائدہ یہ ہوگا کہ ان میں ایمان آ جائے گا اور جب ان میں ایمان آئے گا تو پھر دوسروں میں بھی ایمان آئے گا حضرت نے صرف اور صرف ایمان کی غرض سے ایسا سوچا ابھی تو جہاں سوچا تھا کہ وہیں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل آیت نازل ہوئی اور رب کریم کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ میرے پیغمبر دیکھیے آپ اپنے ان صحابہ کو جو مخلص ہیں ان لوگوں کی وجہ سے نہ ہٹائیں پیغمبر تمہیں کیا معلوم کہ یہ ایمان لانے والے ہیں یا نہیں جو تیرے صحابہ تیرے پاس محبت سے آتے ہیں ان کو نہ ہٹا اتنا نہیں بلکہ اللہ کے نبی کو یوں فرمایا کہ میرے پیغمبر جب یہ تیرے غریب صحابہ تیرے پاس آئے تو ان کے آنے کے موقع پر وہ تجھ کو سلام کریں اس سے پہلے میرے پیغمبر تم ان کو سلام کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سلام کریں اس سے پہلے تم ان کو سلام کرو وہ اخلاص سے تیرے پاس آ رہے یہ ابھی تو حکم اترا ہی تھا کہ اتنے میں حضرت بلال یا اور کوئی صحابی جو غریب تھے وہ تشریف لے آئے اور جیسے ہی آئے اللہ کے حبیب نے کھڑے ہو کر ان کو سلام کیا اور فرمایا کہ ہنی اللہ کو مبارک ہو تمہیں کہ میرے اللہ نے مجھے تم کو سلام کرنے کا حق دیا یہ کیوں سلام جو ہے نا ایک بہت اونچی چیز ہے اور صحابہ اخلاص سے بھرے ہوئے تھے تو بھائی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ سلام کرے اور سامنے والے کو چاہیے کہ سلام کا جواب دے پھر ایک مسئلہ اور سن لیں سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے اور آپ مسئلہ جانتے ہیں کہ وجوب کا ثواب سنت سے زیادہ ہوتا ہے ہے نا واجب کا ثواب سنت سے زیادہ ہوتا ہے لیکن سلام کا مسئلہ ایسا ہے کہ سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے لیکن جواب پر وہ ثواب نہیں ملے گا جو سلام کرنے پر ملے گا سنت کا ثواب یہاں زیادہ ہے کیوں سنت کا ثواب یہاں زیادہ اس لیے کہ اس سنت کو ادا کرنے میں انسان کا نفس ٹوٹتا ہے ایڈوانس میں پہلے سلام کرنا یہ نفس کو توڑنا ہے اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے اپنے آپ کو چھوتا بتانا ہے اور چھوتا بتا کر آگے چل کر سب میرے آقا کا حال تو یہ تھا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے اور بچے کھیلتے ہوتے تھے تو حضرت بچوں کو بھی سلام کرتے تھے بچوں کو سلام تو سلام ایک ایسی چیز ہے کہ اگرچہ سلام کرنا سنت ہے لیکن یہ سنت ایک ایسی سنت ہے کہ جس میں انسان کا نفس ٹوٹتا ہے غرور ٹوٹتا ہے تکبر ٹوٹتا ہے برائی ٹوٹتی ہے اس لیے اس سنت کا ثواب جواب دینا جو واجب ہے اس سے بھی زیادہ رکھا گیا تو ہم یہ انتظار نہ کریں کہ مجھے کوئی سلام کریں اور میں جواب دوں ہم خود ہی سلام کرنے پہ حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ یہیں راندیر کے قبرستان میں مدفون ہیں مشہور ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے ان کو ولی پیدا کیا تھا ایسا ولی کامل تھا ایسا ولی کامل تھا کہ میں نے غالباً ان کا ایک واقعہ کبھی سنایا تھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جب چلتے تھے تو ایک مکان آتا تھا تو اس مکان سے جب گزرتے تھے تو اپنے چپل کو نکال کر کھلے پاؤں چلتے تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ حضرت آپ اسی مکان پر چپل کیوں نکالتے اور یہ ایک دو مرتبہ نہیں برسوں سے معمول فرمایا اسی مکان پر چپل کیوں نکالتے فرمایا ابے چھوڑو تمہیں کیا پتا میرا راز ہے اسی طرح بولتے تھے کہا میرا راز ہے جب بہت ہی سرار ہوا تو حضرت میازگر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو مکان ہے نا یہ مکان والی بدکار عورت ہے فائشہ عورت ہے اس کی زندگی اسی میں گزری اس کی آمدنی کا ذریعہ یہی تھا اسی پر اس کی زندگی چلی اب وہ بری ہو گئی میں نے اس کی جوانی دیکھی ہے کہ فحش بدکاریوں میں اب بری ہو گئی کوئی جاتا نہیں اس کے مکان میں اب میں جب رات میں چلتا ہوں تو وہ اپنے مکان میں ہے میرے چپل کی آواز جب سنے گی تو اس کو یہ امید ہوگی کہ شاید میری روزی کا ذریعہ کوئی آ رہا ہے یہ امید بندے گی اب میں تو مسجد جا رہا ہوں عشاء کی نماز پڑھنے اس کے مکان میں تو میں جانے والا نہیں تو وہ بہت دیر تک جب انتظار کرتی رہے گی اور کوئی نہیں جائے گا تو اس کی امید ٹوٹ جائے گی اللہ کی بندی کو امید ٹوٹنے کی اتنی تکلیف ہو میں اتنی بھی تکلیف دینا نہیں چاہتا ہوں اس لیے چپل نکال دیتا ہوں یعنی ہمارے اکابر کیسے تھے سنت کے کیسے تابع تھے کہ کسی کو اتنی تکلیف دینا بھی آج میرا پڑوسی کو مجھ سے تکلیف ہو رہی ہے آج میری دکان ہے تو میرے پڑوس میں دکان والے کو تکلیف ہو رہی ہے میرے مکان کے پڑوس والے کو تکلیف ہو رہی ہے میرے ہر عمل سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے میں میں گاڑی چلاتا ہوں تو میرے گاڑی چلانے سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے وہاں ہمارے اقابر سنت کے اتنے پابند تھے کہ جی ان کا ہر وقت یہ رہتا تھا کہ نبی کی سنت چھوٹنے نہ پائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تو یہ میازگر حسین صاحب اچھا جب ان کے پاس دعوت ہوتی تھی مفتی شفی صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے پاس دعوت ہوتی تھی تو حضرت کسی کو دسترخوان نہیں اٹھانے دیتے تھے خود ہی اٹھاتے تھے لوگ کہتے تھے حضرت ہم اٹھا لیں تو حضرت فرماتے تھے دسترخوان اٹھانے کا طریقہ بھی معلوم ہے تمہیں کیسے اٹھایا جائے حضرت اس میں کیا یوں لپیٹ لو اور لپیٹ کر کے پھینک دو فرمایا نا یہ طریقہ نہیں ہے حضرت چار برتن کرتے تھے اور چار برتن میں ایک برتن میں ہڈیاں جو ہوتی تھی اس کو ڈال دیتے تھے اور ایک برتن میں وہ دانے جو گرے ہوئے ہوتے تھے اس کو رکھ دیتے تھے اور ایک برتن میں اگر کوئی فروٹ ہے اور وہ اس کے چھلکے وغیرہ جو بچ گئے ہیں تو اس کو چھوٹے چھوتے ٹکڑے کر کے ایک برتن میں رکھ دیتے تھے اور باقی جو کچھ ہوتا تھا اس کو چوتھے برتن میں رکھ دیتے تھے حضرت فرماتے تھے کہ یہ ہڈیاں وغیرہ تو میں ایسی جگہ ڈالوں گا جہاں کتے اور بلوں کو کھانے میں سہولت ہو اور یہ چھوٹے چھوٹے میں نے جو فروٹ کے چھلکوں کے ٹکڑے کیے ہیں یہ اس لیے کہ باہر بکریاں گھومتی ہوگی یہ بڑے بڑے اگر ڈال دیں گے تو ان کو کھانے میں تکلیف ہوگی اس لیے میں اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے ڈال دیتا ہوں اور میں دانا جو ہے اس کو ایسی جگہ ڈالوں گا کہ جہاں کیڑے اور مکوروں کو کھانے میں سہولت رہے اللہ یعنی کیسے کیوں اللہ ان کو ولی نہیں بنائے گا ولی ولی ولی کس کو کہتے ہیں کیا ولی پیسے بتوڑنے والے کو کہتے ہیں ادیے تائب لینے والے کو ولی کہتے ہیں اور نذرانے لینے والے کو ولی کہتے ہیں جس کی زندگی میں نماز نہ ہو دینداری نہ ہو جو ہر وقت امت کے پیسے بتوڑنے کے یہ مجھے نذرانہ دے یہ مجھے نذرانہ دے اور اس کی خلوت کی زندگی دیکھو تو اللہ سے بالکل دور کیا اس کو ولی کہتے ہیں ولی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں کسی کو تکلیف نہ ہو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے بدر جیسا مقام ہے بدر جیسا اور بدر کے مقام ہے بعض لوگوں نے اس کو حضرت کے انتقال سے پہلے نقل کیا لیکن یہ غلط ہے یاد رکھے جو علماء ہیں وہ اس بات کو سن لے حضرت نے اپنے علم اپنے انتقال سے پہلے نہیں کہا تھا خود بدر کا یہ واقعہ ہے بدر کے واقعے میں جب بدر سے فارغ ہو گئے تو فراغت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ پہلا مارکا تھا ابھی پہلا ہی جو ہے مسئلہ ہوا ہے اسلام اور کفر کے درمیان تو حضرت نے بدر سے فراغت کے بعد یوں ارشاد فرمایا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو میری ذات سے کسی کو کون کہہ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم اپنی بیوی کو بھی نہیں کہتے کہ میری ذات سے تجھے تکلیف پہنچی ہو تو بدل ارے بدلہ تو چھوڑو معافی بھی نہیں مانگتے معافی تک ہم نہیں مانگتے فرمایا میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو مجھ سے بدلہ لے لو تو ایک صحابی آئے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے مجھے سب میں کھڑے تھے تو ایک کوڑا مارا تھا جبکہ میں برابر کھڑا تھا پھر بھی آپ نے مجھے مارا تھا تو حضرت نے فرمایا بدلہ لے لے فرمایا کہ جب آپ کا کوڑا پڑا تو میری چادر نہیں تھی چادر ہٹی ہوئی تھی مطلب آپ بھی اپنی چادر ہٹا دیجیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابا پہن رکھا تھا تو حضرت نے پیچھے سے ابا ہٹایا اور فرمایا لے بدلا لے وہ صحابی چمت پڑے بوسا دینے لگے اور فرمایا حضرت بدلا مقصود تھوڑے ہی تھا مجھے تو آپ کے بدن مبارک سے اپنے بدن کو لگانا مقصود تھا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے میری بخشش فرما دے تو یہ ایک ایسی زندگی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس افسوس کہ ہم نے پانچ نمازوں کو سارا دین سمجھ لیا ہم نے ایک تصویر پھرانے کو سارا دین سمجھ لیا اور یہ جو اخلاقیات کی جو باتیں ہیں وہ ہماری زندگیوں سے نکل گئی رد السلام سلام ایک ایسا مسئلہ ہے اس سے محبت بڑھتی ہے حضرت نے فرمایا آگے بڑھ کر سلام کرو تو یہ میاں اصغر حسین صاحب کے بعد میں لکھا ہے مفتی شبی صاحب نے فرمایا کہ پوری زندگی گزر گئی کسی کو سلام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا خود ہی سلام کرتے تھے کہا ہم کبھی کبھی چھپ کر یہ چاہتے تھے کہ حضرت یوں آئے تو ہم سلام کریں لیکن جہاں ہم یوں سامنے آئے کہ حضرت بول دیتے تھے سلام علیکم کبھی موقع ہی نہیں دیتے تھے حضرت سلام کرنے کا یہ ایک بہت بڑی سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ میں برا ہوں یہ سلام کریں نہ یہ غلط ہے ہم خود ہی چھوٹا ہو یا بڑا ہو اگرچہ ادب نبی نے یہ بتایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کریں اور اور جو ہے جو سوار ہے نا وہ چلنے والے کو سلام کریں اس لیے کہ سوار کو ایک قسم کا غرور آ گیا کہ میں بڑا ہوں تو حضرت نے فرمایا چلنے والوں کو سلام کرو چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے یہ ادب بتایا لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم آگے چل کر کے سلام کریں یہ انتظار نہ کریں کہ وہ مجھے سلام کرے اور میں اس کا جواب دوں اور پھر جواب بھی کیسے دیں گے ویدا حی تم بے ان فہیو بے احسن منہا اور دوہا جب کوئی تم سے سلام کرے تو وہ سلام کریں اس سے اچھے انداز میں تم جواب دو اس نے کہا السلام علیکم آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کہو وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ و مغفرت وہ جس انداز سے سلام کرے یا تو اس کے برابر یا اس سے اچھا جواب دو قرآن کریم تین فہیو بے آسن امینا اور اردو یا کم سے کم اس نے جتنا کہا اتنا ہی تو بول دو وعلیکم السلام لیکن اچھے انداز سے جواب دو گے تو بہت بہتر ہوگا بہرحال رد السلام یہ ایک مسلمان کا مسلمان پر حق ہے نمبر دو فرمایا عیادت المریض اس پر میں کافی باتیں پہلے بتا چکا ہوں بیمار کی عیادت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے وہ اتباع الجنائز مسلمان کا مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ اس کے جنازے میں جائے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی کے انتقال کا پتہ چلے تو اگر آپ سے بن پاتا ہو تو اس کی اس کے غسل میں شریک ہو جائیں اس کی تجہیز و تقفین اس کے غسل میں شریک ہو جائیں اور پھر جب اس کا جنازہ چلیں تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ چلو اور اگر جنازے کی نماز تک تم شریک رہے تو ایک کراط ثواب اللہ دے گا ایک کراط اور اگر تدفین تک دفن تک شریک رہے تو دو کراط ابو حریرا فرماتے ہیں کہ کراط کا کیا مطلب کراط تو عرب میں ایک وزن تھا گرام اپنے وہاں گرام جو ہوتا ہے ایسے وزن تھا تو اتنا اتنا ثواب ملے گا اللہ کے نبی فرماتے کہ یہاں کراط کا مطلب ہے ایک کراط یعنی ایک اہد پہاڑ کے برابر جنازے کی نماز پڑھی ایک اہد پہاڑ کے برابر ثواب تدفین تک شریک رہے دو اہد پہاڑ کے برابر جب یہ حدیث سنی عبداللہ ابن ہمیں افسوس نہیں ہوگا چونکہ ہمارے سامنے تو دنیا ہے اگر دنیا کم ہو جائے تو افسوس ہو جائے گا لیکن ہمیں دین کے کم ہونے پر کوئی افسوس نہیں ہوتا عبداللہ ابن عمر نے جب یہ حدیث سنی تو فوراً رو پڑے بخاری شریف میں ہے اور یوں فرمایا لقد فرتنا کراری تک ارے ہم نے بہت سارے جنازوں کے اندر حاضر نہ رہ کر نہ معلوم کتنے عہد پہاڑ کے برابر ثواب کو ضائع کر دیا صحابہ آخرت پر نظر رکھتے تھے ان کی نظر آخرت پر ہوتی تھی کہ ہماری آخرت بن جائے ہماری آخرت بن جائے اور اس کے لیے وہ ہر وقت فکر مند رہتے تھے کہ ہماری آخرت بن جائے تو ان کو اگر ثواب ضائع ہوتا ہوا نظر آتا تھا تو وہ بہت افسوس کرتے تھے بہت غم کرتے تھے اور یاد رکھو ایک مسئلہ میں ابھی نقل کر دوں استغفار جو ہے نا استغفار ہمارا ذہن کیا کہتا ہے استغفار گناہ کے بعد کرنا چاہیے گناہ ہو جائے تو استغفار نہ نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار کرو سمجھ میں آیا آپ کہو کہ نیا مسئلہ آ گیا نیا مسئلہ نہیں آیا قرآن سے میں ثابت کرتا ہوں اس کو نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادا نصر اللہ والفتح مفصل بات تو کبھی میں کروں گا اس صورت پر جاء انسر اللہ ہلفت ورای تنس میرے پیغمبر جب تم دیکھو کہ میری طرف سے نصرت آنے لگے مدد اترنے لگے اور مکہ فتح ہو جائے ولفت ورائی تنس اور ارے پیغمبر جب تم دیکھو کہ لوگ اسلام میں جماعت کی جماعت داخل ہو رہے ہیں ورائی تنس ید حلون فی دین اللہ افواجہ فصب بھی تو پیغمبر آپ کا کام یہ ہے کہ اب آخرت کی تیاری کرو آپ کو چلنا ہے آپ کا کام پورا ہو گیا فسب بھی تو کیا کرو تسبیح پڑھو بے حمد رب اور اپنے رب کی تعریف کرو وسط ہو نبی کو کیا کہا جا رہا ہے استغفار کرو اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے استغفار کوئی گناہ کیا نبی نے کتنے پاپر بیلے تیئیس سال تک کتنی محنت اللہ اکبر کتنی محنت شاید میں اور آپ ہوتے تو ایٹیک آ جاتے دنیا سے ختم ہو جاتے کتنی محنت شیب ابی طالب میں کیسے حالات ڈھائی سال تک کھانا نصیب نہیں ہوا مکی زندگی کے تیرہ سال حالات پہ حالات حالات آپ کے موت کے لیے پلان آپ کا بائکات آپ کو جلا وطنی کا پلان آپ کے ساتھ قطع تعلق کتنے حالات مدینے آنے کے بعد چین اور سکون نہیں حالات پہ حالات اور اپنے وطن میں کابت اللہ کی زیارت کا یہ نبی محتاج سنچے میں جب اللہ کے نبی چلے ہیں عمرے کے لیے تو روک دیا گیا نہیں جانے دیا اور سن سات میں گئے تو تین دن میں یہ کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے کتنے حالات میں اور عالم کیا دیکھو ایک بات اور یاد آ گئی ابھی میں میرے سفر میں حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ دامت برکاتہم ہوں جو ہمارے گجرات کے بہت بڑی شخصیت ہے انگلینڈ میں اور یوں کہیے کہ حضرت مولانا کی ذات جو ہے نا وہ جیسے داولم دیوبند تمام مدارس کی ماں ہے یو کے میں ان کا قائم کردہ مدرسہ جو ہے پورے یوروپ کی ماں ہے اللہ نے بہت کام ان سے دیا بہت کام یو وہ جو یوروپ میں دین نظر آ رہا ہے اور وہ جو یونیورسٹیوں میں امام نظر آ رہے ہیں اور وہ جو یونیورسٹیوں میں جانے والے بچوں کو جبے نظر آ رہے ہیں وہ حضرت مولانا یوسف صاحب کی محنتیں ہیں ہزاروں بچے یونیورسٹی میں جا رہے بلکہ لیکچرر ہیں وہاں کی یونیورسٹی میں گورے بچوں کو لیکچر کر رہے ہیں لیکچرر بن کر کے جا رہے ہیں گورے بچوں کے سامنے اور سر پر امامہ بن کر جا رہے ہیں یہ مولانا کی محنتیں اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں خوب برکت عطا فرمائے تو مولانا کے گھر میری دعوت تھی تو بہت دیر تک بہت شفقتیں فرمائی محبتیں فرمائی ڈھائی تین گھنٹے تک بیٹھے رہے بہت سارے اور حضرت شہد کے بہت چہیتے تھے بہت چہیتے تھے حضرت شیخ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کھانا شروع نہیں فرماتے تھے دو کو جب تک کہ فرماتے میرا یوسف نہ آ جاوے بہت پیار تھا بہت پیار تھا تو یوسف صاحب نے مجھے ایک بات سنائی بہت کام کی بات ہے اپنے دلوں پر لکھ لیں فرمایا میرے حضرت کو یعنی حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ حضرت لوگ یوں کہتے ہیں کہ میٹھا کھانا سنت ہے کوئی کہہ رہا ہے میٹھا کھانا سنت ہے کوئی کہہ رہا ہے نمک کھانا سنت ہے پھر کوئی کہہ رہا ہے پہلے میٹھا کھاؤ کوئی کہہ رہا ہے بعد میں میٹھا کھاؤ تو سنت کیا ہے حضرت شیخ سے یہ سوال کیا تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے حضرت کی سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو فاقہ کرنا تھا میٹھا کھانا نہیں فاقہ کرنا میرے حضرت تو فاقہ فرماتے تھے فاقے پر فاقے فاقے پر فاقے تین تین دن گزر جاتے تھے کہ کھانا نہیں ملتا تھا تو فاقہ کرنا سنت ہے پیٹ بھر کر دکارے لینا سنت نہیں ایک بات دوسری بات حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمائی بہت پیاری بات یعنی میں نے میری زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی اور میرا ذہن بھی اس کی طرف نہیں گیا تھا فرمایا کہ بھائی یہ پہلے یہ کھانا میٹھا پھر دوسرا کھانا یا پہلے دوسرا کھانا اخیر میں میٹھا کھانا فرمائیں یہ پہلا اور اخیر یہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں دسترخوان پر بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہو میرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں کہاں اتنی ساری چیزیں ہوتی تھی کہ یہ پہلا نہیں یہ دوسرا وہاں تو کھجور ہے تو کھجور کھا لی وہاں گوشت ہے تو گوشت کھا لیا وہاں دودھ ہے تو دودھ پی لیا وہاں کچھ نہیں ہے تو پانی پی لیا وہاں یہ پہلا اور یہ دوسرا یہ پہلا دوسرا تیسرا تو ہمارے دسترخوانوں پر ہوتا ہے تو پھر یہ کہنا کہ یہ پہلے کھانا سنت نہیں یہ بعد میں کھانا یہ کوئی سنت نہیں ہے ہاں نبی علیہ السلام کو میٹھی چیز پسند تھی باقی یہ کہ کھانے پینے ہی کی حدیثوں پر لوگ مرے جا رہے ہیں تو خیر یہ بات تو مجھے ضمن یاد آ گئی ہمارے اکابر کے اوپر میں تو کچھ اور بات کر رہا تھا اور اس کے اوپر یہ ضمن بات یاد آ گئی میں تو ذہن سے بات بھی نکل گئی ہاں وہ جو جنازے میں شریک ہوتے ہیں اس پر میں کہہ رہا تھا کہ کراط کا ثواب تو عمومی طور پر ہماری نظروں کے سامنے ہمیں چونکہ ثواب کی اہمیت نہیں ہوتی ہے اور اس پر مجھے بات یاد آ گئی کہ صرف گناہوں ہی پر استغفار نہیں ہے نیکیوں پر بھی استغفار ہم کو کرنا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری حالات پہ حالات امت کے لیے رات دن اس نبی کا کوئی گنا نہیں معصوم ہے معصوم نبی معصوم لیکن پھر بھی اس نبی کو کیا کہا گیا وسط پھر ہو ادا نسر اللہ پڑھتے ہیں نا وسط پھر ہو ہے کہ نہیں اے میرے نبی استف کس پر استغفار فرمایا میرے پیغمبر سارے کام کرنے کے باوجود سارے کام کرنے کے باوجود میری شان کے مطابق نہیں ہو سکا اس پر استقفا اللہ اکبر اکبر اللہ اسی لیے ہم کو کیا کہا گیا نماز میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو نماز پڑھی تو کوئی گناہ کیا تم نے اللہ کا فریضہ ادا کیا پھر استغفار کیوں کرواتے فرمایا اس لیے استغفار کرنا ہے اللہ تیری شان کے مطابق میں نے نماز نہیں پڑھی اس پر نیکی کے بعد بھی استغفار کرو یاد رہا نیکی کے بعد بھی استغفار کرو اللہ سے دیکھو اللہ قرآن میں کہتا ہے کانو کلیلم من اللہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو راتوں میں کم سوتے ہیں یعنی تاجد میں اللہ کو یاد کرتے لیکن فوراً ساتھ میں اللہ نے فرمایا وبل اسہار ہوم یس تغ وہ کیا کرتے ہیں صبح صادق سے پہلے استغفار بھی کرتے ہیں تو ایک طرف اللہ تعریف کر رہا ہے کہ بہت کم سوتے ہیں مجھے یاد کرتے ہیں پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ استغفار کرتے ہیں تو استغفار کس پر تاجد میں اتنا گنا ہوا اچھا ہوا کہ تاجد میں اٹھا بیوی چوری بچے چھوڑے اور اور بستر چھوڑا نیند چھوڑی اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوا اس پر بھی اللہ استفا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہی سوال ہوا تھا تو حضرت نبی یہ کریم علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت رات میں اٹھا بہت کم سویا اللہ کو یاد کیا اس پر بھی اللہ کہتا ہے کہ وبیلا سارے اوم یس فرمایا جی عائشہ جی اللہ کے نبی فرماتے نعم یا عائشہ یا حمیرہ کا لفظ ہے جی میری حمیرہ نعم جی اس پر استغفار کرنا ہے کہ اللہ ساری رات جاگنے کے باوجود تیری شان کے مطابق میں عبادت نہیں کر سکا نیک کام کرنے کے بعد بھی استغفار کرو نماز پڑھنے کے بعد استغفار کرو روزہ رکھنے کے بعد اخیر میں استغفار کرو زکات صدقہ دینے کے بعد اللہ سے استغفار کرو دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دی اس کے بعد استغفار کرو تمام نیک کاموں کے بعد استغفار صرف گناہوں کے بعد استغفار نہیں ہے ہر نیک کام کے بعد استغفار کرنا ہے اللہ سے کہ اللہ تیری شان کے مطابق میں یہ کام نہیں کر سکا اسی لیے تو فضائل اعمال کی جب تعلیم ہوتی ہے تو بعد میں کیا پڑھایا جاتا ہے سبحانک اللہ و بے حمدی کا استغفر کا و اتو کس پر پڑھ رہے ہیں کوئی گناہ کیا تعلیم میں بیٹھے تو حدیث سنی قرآن سنا پھر بھی دعا جی اللہ تیری شان کے مطابق نہ پڑھ سکا نہ سن سکا ہر نیک کام کے بعد بھی استغفار گناہوئی کے بعد استغفار نہیں کرنا ہے اسی لیے اب وہ ساری باتیں لے آؤ کہ اولیاء کرام راتوں میں اٹھ کر باوجودی کے جاگتے تھے پھر بھی استقبال کرتے نیکیوں کے بعد بھی استغفار کیا جائے اللہ ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے ہماری چند عبادتوں سے ہمیں غرور آ گیا تکبر آ گیا کہ میں میں اللہ کا بہت بڑا بندہ ہوں غرور آ گیا تکبر آ گیا میں نے میری پانچ نمازوں کے اوپر دیکھ کر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگا دوسروں کو ذلیل ہر گز ایسا نہ کرو کیا معلوم اللہ اس کو توفیق دے دے وہ خدا کا نیک بن جائے اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے غرور کی وجہ سے اللہ مجھے ہلاک نہ کر دے فضل رب مانو کہ اس نے توفیق دی ہم کو عبادت کرنے کی فضل رب مانو کہ اس نے توفیق دی ہمیں چند کلمات بولنے کی فضل رب مانو کہ رب کریم ہمیں ہمیں جو ہے دین سے لگائے رکھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تو نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار کرنا چاہیے فرمایا و اتباع الجنائز جنازے کے ساتھ چلنا یہ یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جنازے کے ساتھ چلتے تھے بلکہ اگر جن قبر تیار نہیں ہوئی ہوتی تھی تو حضرت وہاں جنازے کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جنازہ پہنچا قبرستان میں حضرت بھی ساتھ ہیں قبر تیار ہو رہی تھی تو حضرت بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ میں یہ لکڑی تھی لکڑی سے یوں زمین کوریدنے لگی ایسی بات ہے کہ زمین کون کوریدتا ہے جو سوچ میں ہوتا ہے حضرت زمین کرید رہے تھے صحابہ سمجھ گئے کہ کسی سوچ میں تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوچ ہے کوئی فکر ہے حضرت نے فرمایا ہاں میں اس آدمی سے متعلق سوچ رہا ہوں کہ یہ جس منزل کی طرف جا رہا ہے وہاں اکیلا ہی اکیلا ہوگا اب اس کا کون ساتھ ہوگا پھر حضرت نے آخرت کی نصیحت فرمائی کہ انسان کو چاہیے اپنے آخرت کو یاد کرے کروڑوں اربوں خربوں ابوجوں کما لیں لیکن آخر موت ہے فرش مکمل گھروں میں بچھا لیں آخر موت ہے دو کروڑ کا بنگلہ بنا لیں آخر موت ہے جس چیز میں بھی آپ جاؤ گے نتیجہ موت ہی کا ہے تو ہم کیوں اپنی آخرت کی تیاری نہ کریں کیوں ہم اپنے رب کو راضی کرنے والی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے رابعہ بصریہ جب بیوہ ہو گئی تو حضرت حسن بصری نے خطبہ بھیجا کہ مجھے نکاح کرنا ہے تو رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ میرے چار سوالوں کا جواب دو تو نکاح کروں گی فرمایا پہلا سوال یہ ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں حضرت حسن فرما دے مجھے کیا معلوم کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں فرمایا دوسرا سوال یہ ہے کہ قبر میں فرشتے آئیں گے تو میں جواب دے پاؤں گی یا نہیں فرمایا مجھے کیا معلوم فرمایا اچھا قیامت کے دن نام اعمال جب اڑائے جائیں گے تو میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں فرمایا مجھے کیا معلوم فرمایا اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عہدے کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے تو مجھے دھکا دیا جائے گا یا حضرت کے ہاتھوں سے پانی مل جائے گا فرمایا مجھے کیا معلوم تو فرمایا کہ جب تمہیں کوئی بات ہی کا پتہ نہیں تو پھر اب میں یہ چاہتی ہوں کہ میں نکاح نہیں کروں گی میں ان باتوں کی تیاری میں لگوں تاکہ یہ باتیں مجھے نصیب ہو جائے پھر اسی پر زندگی گزاری پھر کوئی نکاح نہیں فرمایا کوئی نکاح نہیں فرمایا فرمایا اسی کی تیاری میں میں لگ رہی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری آخرت کو بنا دے تو بھائی آخرت جو ہے نا ہم افسوس ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جنازے کے ساتھ چلتے ہیں اور ہماری دنیا کی باتیں نہیں چھوٹتی دکانوں کی باتیں نہیں چھوٹتی کاروبار کی باتیں نہیں چھوٹتی ہمارے موبائل نہیں چھوٹتے جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں موبائل پر باتیں ہو رہی ہیں اور افسوس یہ ہے کہ میت کو جناز قبر میں اتار رہے ہیں اور گائنوں کی رنگیں بج رہی ہے یعنی آخرت سے اتنی غفلت ہمیں ہو چکی ہے اللہ معاف فرمائے اتنی غفلت ہو چکی ہے خدا پاک کی قسم اگر اسی غفلت کے ساتھ ہم گئے تو خطرات ہیں کہ مرتے وقت کلمے میں بھی غفلت نہ ہو جائے بہت دردے کی بات ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی کچھ تیاری کریں میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ کاروبار دکان سب چھوڑ دے نہیں کاروبار دکان سب کو دین بنا دے دین بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں میرا اللہ نہیں تو میں نہیں چاہوں گا بس اگر اس میں میرا اللہ ہے تو میں کاروبار کروں گا حلال کماؤں گا حلال کھاؤں گا حلال روزی حاصل کروں گا وقت پر نمازوں کی پابندی کروں گا کسی کا حق نہیں لوں گا بلکہ میرے مال سے لوگوں کا حق دوں گا اگر انسان کی یہ زندگی بن گئی تو سمجھ لو وہ زمانے کا ولی اللہ ہے وہ زمانے کا ولی ہے حلال کھاؤں گا حلال کماؤں گا میرے بچوں کو حلال کا کھلاؤں گا وقت کی عبادت کروں گا اور کسی کا حق نہیں لوں گا بلکہ میرے مال سے دوسروں کا حق دوں گا یہ صفتیں اگر بنا لیے تو وہ زمانے کا ولی اللہ ہے اللہ کرے کہ یہ صفات ہم میں پیدا ہو جائے تو پھر کاروبار ہمارا کاروبار کیا بلکہ پورا دین بن جائے گا پورا دین بنے گا اور یہ یہ دکان اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے ایک عجیب بخاری شریف میں روایت ہے بنی اسرائیل میں ایک آدمی مرنے لگا بلکہ مر گیا نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی نیک عمل تو اس نے یوں کہا کہ میرے کپڑے کی دکان تھی تو میں نے اپنے نوکروں سے یوں کر رکھا تھا کہ اگر کوئی مالدار آئے اور اچانک وہ بیچارہ اپنی معذوری مجبوری ظاہر کرے اور یوں کہے کہ پیسے تو تھے لیکن ایسا نہ کوئی مسئلہ ہو گیا آپ ابھی دے دیجئے میں آپ کو پیسے پہنچا دوں گا تو تم اس کو مہلت دے دینا اور اگر کوئی غریب آئے اور وہ اپنی معذوری اور مجبوری بتائیں تو اسے معاف کر دینا اس کو مہلت دینا مالدار کو اس کو معاف کر دینا تو فرشتوں نے کیا جواب دیا فرمائیں یہی وہ تیرا عمل ہے بخاری شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام بیان فرما رہے یہی وہ تیرا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہم کو کہا ہے کہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے دیکھو اس کا کاروبار جنت بنا کہ نہیں بنا بن گیا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر آنے والے کو آپ مہلت دیں یہ بھی دیکھیں آپ آپ جانتے ہو ان کو کہ یہ مہلت دینے کے لائق ہے بھی یا نہیں یا یہ کہ یہ پٹانگ مفت کا کہیں ہرب نہ کر جائے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہرے لیکن کم سے کم اگر اپنا کوئی پہچان والا ہے تعارف والا ہے تو آپ ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کر لیں یہ اخلاقیات کے قبیل سے ایک بات ہو گئی تو اگر تھوڑے سے اخلاق ہمارے اندر آ جائے تو بہت کچھ ہماری شریعت اور ہمارا دک... ہماری دکان اور ہمارا کاروبار جو ہے وہ ایک دین بن جائے گا ایک شریعت بن جائے گی اور آگے فرمایا ویجابت جاوت دعوت دعوت کو قبول کرنا سنت ہے خصوصاً ولیمے کی دعوت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت لیکن ایک ہے دعوت کو قبول کرنا اور ایک ہے حاضری دونوں میں فرق ہے دعوت قبول کرنے کا مطلب آپ قبول فرما لیجئے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے مجھے دعوت دی لیکن اگر نہیں جا سکتے تو اپنا عذر بھی بتا دیجیے میرا یہ عذر ہے میں اس بنیاد پر نہیں آ سکتا ہوں تو ایک ہے قبول کر لینا ٹھکرا نہ دے اس کو قبول کر لے اپنا عذر ہو تو بتا دے وہی جا بت دعوت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو قبول فرما دیتے پھر ساتھ ساتھ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دعوت قبول کیا آپ نے اب وہاں جب گئے تو دیکھا کہ خرافات ہے وہاں بہت زیادہ خرافات ہے تو پھر فکہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ مقتدا ہیں رہبر ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں تو کہہ دیجئے نہیں کہہ سکتے اور آپ کے واپس آنے سے اگر اثر پڑ سکتا ہے تو آپ واپس آ جائیے اور اگر واپس نہیں آ سکتے ہیں تو کسی ایسی جگہ پر چپ چاپ بیٹھ کر کے کھا کر کے چلے آئیے جس کی بنیاد پر تمہیں کوئی دیکھے ہی نہیں فرمایا بہتر یہ ہے کہ وہاں سے چلے آؤ ابھی ابھی میں جب ابھی انگلینڈ کے سفر سے ایک صاحب نے نکاح کرایا اپنی بیٹی کا اللہ اللہ ہمیں بچائے پانچ لاکھ پاؤنڈ کا خرچہ کیا اور اور, اور کیسا وہ جو ہوٹل بک کرائی تھی مجھے اس کی تصویر انہوں نے بتائی کہ وہ جو جو ڈرنک پلانے والی عورت وہ یوں نہیں آتی تھی بلکہ آپ یوں گلاس لے کر یوں کھڑے رہو تو وہ اوپر سے لٹکتی تھی رسی میں اور وہ رسی میں لٹک کر تمہیں دیتی تھی علامان الحفیظ کیا اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں دولت اس لیے دی تھی لطس الم اگر نبی سمندر کے کنارے بیٹھ کر پانی میں اصراف کرنے کو منع کرتے ہیں وضو کے لیے تو ویسے پانی کی طرح مال بہانے کی ہدایت کہاں سے ہو سکتی ہے اس لیے فرمایا کہ غلط طریق پر اپنے مال کو نہ بہائیں تو دعوت کو قبول کرنا سنت ہے وہی جاوت تو دعوت تشمیت العاطس تو والے کا جواب دو چیخنے والے کو چاہیے کہ الحمد کہیں تو اب اس کے جواب میں ہم کہیں گے اللہ لیکن یرحمک اللہ کا جواب تب دینا ہے جب چھینکنے والا خود الحمد للہ ہے اگر وہ نہیں پڑھتا تو ہم کو جواب نہیں دینا ہے حدیث شریف میں ہے اللہ کے حبیب نے منع فرمایا اگر وہ الحمد نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ کو کاموں کا دیر دایا بن کر کے جواب نہیں دینا ہے قادی ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ حنفی ایک بہت بڑے قاضی گزرے ہیں ہارون رشید کے زمانے کے بہت بڑے قاضی تھے کسی نے شکایت کر دی ہارون رشید بادشاہ سے کہ ابو العالیہ جو ہے قادی عالیہ ابو العالیہ نے عالیہ کسی نے شکایت کر دی کہ یہ مال میں کچھ ہیرا پھیری کرتے ہیں مطلب صحیح طور پر مال کو استعمال نہیں کرتے ہارون رشید نے بلایا اب سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وزرا بیٹھے ہیں اور بیچ میں مقدمے کے لیے بلایا اور ہارون رشید بھی بیٹھے ہوئے اور سوالات شروع ہوئے تو اس سوالوں کے درمیان ہارون رشید کو چھینک آئی تو سارے مجمے نے کہا یہ اللہ لیکن کادی عالیہ نے یہ رحم اللہ نہیں کہا ہارون رشید دیکھتا رہا کہ یہ دشمنی میں جواب دے گا یا نہیں تو دیکھتا رہا جواب نہیں دیا یا رحم اللہ تو ہارون رشید نے کہا کہ سب نے مجھے جواب دیا آپ سب نے دعا دی مجھے آپ نے دعا نہیں دی تو عالیہ نے فرمایا قد نقل البخاری رہی محمد اللہ تعالی امام بخاری نے روایت نقل کی یہ کہہ کر روایت کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھینکنے پر الحمدللہ کہیں اسے جواب دو آپ الحمد للہ نہیں بولے اس لیے آپ کو جواب دینا نہیں ہے تو میں نے حدیث کی روشنی میں حدیث پر عمل کیا تو ہارون رشید کا جواب سنو ہارون رشید نے کہا کہ جو سنت کے خلاف اتنا اتنی سی دعا دینے کے لیے تیار نہیں وہ حکومت کا مال کیسے کھا سکتا ہے اسی پر قادی عالیہ کو چھوڑ دیا اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سنت کی اتباع میں کتنا بڑا مسئلہ ہے دیکھو نبی کی سنت کی اتباع کر لی تو اللہ تعالیٰ نے نجات بھی دے دی تو بھائی حقیقت حال یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو کچھ اعمال والی بنائیں اخلاق والی بنائیں اور اور جو ہے اپنی زندگی کو ٹھیک ٹھاک بنائیں فرمایا وہ الدعوا و تشمیت العاطس آگے فرمایا ان ہو اے و ان ابی رہی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عز وجل یقول یوم القیامت یمن آدم مرست فلم فلم تعودنی قال یا ربی بھی کئی وانت قوان ترب العالمین اما عملیم ت ان عبدی فلانا مریضا فلم تعود ہو اما علمت انکا لو عدتا ہو لوجدتنی عندہ ابن آدم استطعمتو کا فلم تطعمنی قال یا ربی قیف اطعمو کا وانت رب العالمین قال اما علمت انہو استطعمت عبدی فلان فلم تطعم ہو اما علمت انکا لو لو ہو لوجدت ذالک عندی ابن آدم انی استقیت کا فلم تسکی کال یا ربی کئی فاس کی وان ترب العالمین استقا کا فلم تسکی اما علمت کا لو سقیت ہو ذلك روا ہو مسلم پوری روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے یوں کہیں گے کہ اے میرے بندے یہ آدم کی اولاد میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا تو بندہ کہے گا کہ اللہ کیفا اعوذ کا وانت رب العالمین ارے تو تو رب العالمین ہے تو تو خود بیماری دینے والا تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ یوں کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو تو مجھے وہاں پاتا یعنی میری رحمتیں تجھے ملتی معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیمار کے پاس اللہ کی رحمتیں ہوتی اسی لیے مشہور ہے کہ بیماروں کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں اللہ آپ کی دعا جلدی قبول کرتا ہے یہ اسی روایت سے ثابت ہو کہ بیمار کے پاس اللہ کی رحمت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ یوں کہیں گے ایک بندے کو بلا کر میرے بندے میں بھوکا تھا اور تج سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا فرمایا اللہ تو تو خود رزق دینے والا تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ کہے گا میرا فلانا بندہ بھوکا تھا اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے پا لیتا پھر اللہ کہے گا کہ اچھا کسی کو بلا کر میں پیاسا تھا تو اس سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا وہ کہے گا اللہ تو پیاسا کیسے ہو سکتا ہے تو خود پانی دینے والا وہ یہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلانا بندہ پیاسا تھا اگر تو اسے پانی دیتا تو تو مجھے پاتا معلوم ہوتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے میں اللہ ملتا ہے پیاسوں کو پانی پلانے میں اللہ ملتا ہے بیماروں کی عیادت کرنے میں اللہ ملتا ہے اس کی رحمتیں ملتی ہیں تو یہ یہ وہ باتیں جو ہماری زندگیوں سے نکل گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایک عورت آئی تھی مانگنے کے لیے تو میرے پاس کچھ نہیں تھا ایک کھجور کا دانا تھا ایک میں نے اٹھا کر وہ کھجور کا دانہ اس کو دے دیا اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کا گھر ہے ایک کھجور کا دانہ ہے فاقہ سنت ہوا کہ نہیں یا پیٹ بھر کر دکھانے لینا سنت ہوا کہ حلوے پراٹھے کے ہم مسئلے ہی پوچھتے رہیں گے کہ یہ پہلے کھائیں کہ یہ بعد میں کھائیں فرمایا یا رسول اللہ ایک کھجور کا دانا تھا میں نے اس عورت کو دے دیا اس نے اس کے دو ٹکڑے کیے اور اپنی دو بچیاں ساتھ تھی دونوں کو آدھا آدھا کھلا دیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت ان دونوں بچیوں کی وجہ سے جنت میں جائے گی کسی کو کھانا کھلانا بھوکے کو کھانا کھلانا پیاسے کو پانی پلانا بیمار کی عیادت کرنا ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرنا قیدی کو چھڑانے میں تعاون کرنا بشر کہ وہ قیدی بلا وجہ کے قید ہوا ہو تو اس کا تعاون کرنا اسی طرح کوئی مجبور ہو گیا کوئی پریشان حال ہوا اس کا تعاون کرنا یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ابھی چھپے ہیں میری طبیعت فرق گئی جب میں نے اس میں ایک ملفوظ حضرت کا پڑھا فرمایا میں نے اپنے حضرت حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ جو حضرت شیخ زکریہ کے بھی پیر ہیں فرمایا میں نے میرے حضرت کو دیکھا کہ ذکر کم کرتے تھے اکثر جو ہیں سوچ میں رہتے تھے خصوصاً جب مسلمانوں پر حالات چلتے تھے تو حضرت ہر وقت چونکہ وہ انگریز کا زمانہ تھا نا تو کبھی کہاں مسلمانوں کے اوپر گولیاں چلی کہاں مسلمانوں کو پکڑ لیا کبھی کیا حالات کیا حالات فرمایا جب مسلمانوں کے حالات سنتے تھے تو حضرت پورا دن بے چینی پریشانی کبھی دعا کبھی یوں سر پکڑ کر بیٹھتے پورا دن حضرت کا فرما معلوم صاحب نے کہ ایک مرتبہ ہم نے اپنے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت آپ ذکر کم کرتے ہیں ہر وقت فکر میں ہیں فرمایا میرے ذکر سے میرا فکر اولا ہے اونچا ہے اس لیے کہ میرے ذکر سے میری ذات کو فائدہ ہوگا اور میرے فکر سے پوری امت کو فائدہ ہوگا اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی صفت بتائی گئی ہے متواصل الاحزان دائم الفکر اللہ کے نبی ہمیشہ گموں میں رہتے تھے ہمیشہ گموں میں بھائی وہ تو طاقتور نبی تھا کتنی طاقت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی طاقت دنیا کے تین ہزار آدمیوں کی طاقت جمع کی جائیں اتنی طاقت میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی تین ہزار آدمی اندازہ لگائیں اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی سو مردوں کی طاقت دی تھی اور جنت میں ایک مرد کو سو آدمیوں کی طاقت دی جائے تین ہزار مردوں کی طاقت تھی اللہ کے نبی کو یہی تو وجہ ہے کہ اتنے حالات اتنے حالات اتنے حالات جب ہم کتاب پڑھتے ہیں نا تاریخ پڑھتے ہیں اور اور حضور کی سیرت پڑھتے ہیں تو یہ حالات دیکھ کر ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو ذرا سا ٹینشن آتا ہے تو داری ایک سال میں سفید ہو جاتی ہے وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں اخیر میں بائیس یا پچیس بال صرف سفید ہوئے تھے بائیس یا پچیس زیادہ نہیں ہوئے حالانکہ وہی کا بوجھ کفر کے دلدل میں آنے والا اور سب کو ایمان کی طرف لانا اور پھر اس قوم کو ایمان کی طرف لانا جو جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے جو کوئی بات نہیں جانتی ان کو ایمان کے اندر لانا اور پھر ان کا مقابلہ اور پھر ان کے حالات ان تمام باتوں کو جب ہم سنتے ہیں نا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو وہ طاقت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورنہ ہمارے اوپر ذرا سے حالت آ جاتے ہیں تو ہم پریشان اور بے چین ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی متواصل الاحزان ہمیشہ فکر میں غم میں اور دائم الفکر ہمیشہ فکر میں رہا کرتے تھے یہ ایک بہت بڑی صفت ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس پر ہم عمل کریں بھوکوں کا تعاون کریں پیاسوں کی مدد کریں دنیا میں کہاں کہاں کیسے کیسے حالات اس وقت ارے بھائی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں دعا کریں اور اور اللہ سے رو رو کر دعائیں کریں کہ اللہ مسلمانوں کے حالات کو درست فرما ان کا تعاون فرما ان کی مدد فرما تو اس روایت کے اندر بھی عیادت المریض خاص طور پر ہمیں اس کی طرف جو ہے توجہ دلائی گئی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی الم رحمت اللہ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله اللهم ہمارے گناہوں اللهم لقصور فرما وزفرنا اللهم قصور و التوفيق کو ضبط فرما اللہ فرما اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اللہ ہمیں سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں بیماروں کی عیادت کی توفیق عطا فرما اللہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما ہمیں پیاسوں کو پانی پلانے کی توفیق عطا فرما اخلاق حسنہ سے مالا مال فرما اللہ برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما اللہ اچھے اخلاق سے ہمیں مالا مال فرما برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما اللہ برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما اللہ برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما اللہ تمام طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما تمام طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما اللہ تمام طرح کی عافیت ہمیں عطا فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے قصور قید و بند میں رہائی نصیب فرما غلط مقدمات میں نجات عطا فرما اے اللہ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے برما میں فلسطین میں اور ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں اللہ تمام کو عافیت کی زندگی عطا فرما اللہ پریشان کرنے والی زندگیوں سے دشمنوں سے نگاہ بد سے اللہ تمام سے اللہ پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما حاجتوں کو پورا فرما پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پورا فرما حاجتوں کو پورا فرما اے اللہ ہم تمام کی دلی مرادوں کو پورا فرما اللہ ہم تمام کو عافیت کی زندگی عطا فرما اے اللہ آپ کی طرف ہر وقت رجوع رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرما اللہ جتنے نیک کام ہو رہے ہیں وہ تیرے ہی فضل سے ہو رہے ہیں تیرے ہی کرم سے ہو رہے ہیں یہ اللہ تیری توفیق سے ہو رہے ہیں تو نے قوت دی تو ہو رہے ہیں اگر تو قوت نہ دے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے تیرا فضل نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے میرے مالک لیکن تیری شان کے مطابق ہم پھر بھی نہیں کر رہے ہیں اللہ تو اس میں ہونے والی کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وس اللہ اللہ نبی یہاں محامدی میں آلی ساج میں ادرا کر دیا